حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی نو مسلموں کا ایک لشکر کھڑا کرے گا ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے اور ان کا اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی مدد کرے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار نبے